پھر جو لوگ ان مکے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے